وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون اور یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں نہیں نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے سامعین ابی سعید کی تفسیر سماعت کیجیے غلف غلاف کے معانی و مفہوم یہودیوں کا ایک قول یہ بھی تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں یعنی یہ علم سے بھرپور ہیں اب ہمیں نئے علم کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے جواب ملا کہ یوں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کی مہر لگ گئی ہے ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا غلفن کو غلوفن بھی پڑھا گیا ہے یعنی یہ علم کے برتن ہیں اور جگہ قرآن کریم میں ہے وقال و قلوبنا فی عقین یعنی جس چیز کی طرف اے نبی آپ ہمیں بلاتے ہیں اس چیز سے ہمارے دل پر پردے اور آڑ میں ہیں ان پر مہر لگی ہوئی ہے وہ اسے نہیں سمجھتے اور نہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں نہ اسے یاد رکھتے ہیں تھوڑا ایمان لانے کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ ان میں سے بہت کم لوگ ایماندار ہیں اور دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ ان کا ایمان بہت کم ہے یعنی قیامت ثواب عذاب وغیرہ کے قائل موسا علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تورات کو کتاب اللہ مانتے ہیں مگر اس پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اپنا ایمان پورا نہیں کرتے بلکہ رسول اللہ کے ساتھ کفر کر کے اس تھوڑے ایمان کو بھی غارت اور برباد کر دیتے ہیں تیسرے معنی یہ ہیں کہ یہ سرے سے بے ایمان ہے کیونکہ عربی زبان میں ایسے موقع پر بالکل نہ ہونے کی صورت میں بھی ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں مثلاً میں نے اس جیسا بہت ہی کم دیکھا مطلب یہ ہے کہ دیکھا ہی نہیں واللہ اعلم